حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں کہتے سنا اللہم انی انت اللہ الاحد لم ولم ولم له احد اے اللہ میں سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو اللہ ہے اکیلا ہے بے نیاز ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے اور نہ ہی اسے کسی نے جنم دیا نہ اس کا کوئی ہمسر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ سے اس کے کے عظیم ترین نام یعنی وسیلے سے سوال کیا ہے جس کے وسیلے سے جب اس سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے اور جب اس کے وسیلے سے اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ستاون